دو ایک شعر عرض کر رہا ہوں ہم کے اے دل سخن سراپا تھے ہم کے اے دل سخن سراپا تھے ہم کے اے دل سخن سراپا تھے ہم لبوں پر نہیں رہے آباد ہم کے اے دل سخن سراپا تھے ہم لبوں پر نہیں رہے آباد جانے کیا واقعہ ہوا جانے کیا واقعہ ہوا کیوں لوگ جانے کیا واقعہ ہوا کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد جانے کیا واقعہ ہوا کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد شہر دل میں عجب محلے تھے شہر دل میں عجب محلے تھے ان میں اکثر نہیں رہے آباد شہر دل میں عجب محلے تھے ان میں اکثر نہیں رہے آباد